کیا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں دنیا کی یہ تاجدار آقا ارے ان کے ادنا گدا پہ بھی جائیں ایسے ایسے ہزار آقا اصل سرکار تو وہی ہے نا ہماری سرکار مدینے والی سرکار تو آج یہ ثابت کرنا ہے وہ ثبوت دینا ہے کہ ہم کھانے والے ہیں سرکاری ہم کھانے والے ہیں تیرا کھاو میں تیرے گیت گا یا رسول اللہ تیرا کھاوا گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا ہاں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد آقا کی آمد سب مل کر بولو ذرا اونچا بولو شرمانا چھوڑو پرچم لہرا کر بولو پرچم لہرا کر بولو پرچم لہرا کر بولو تیرا میلاد میں کیوں نہ منا سرکار کدی گھر کدی سرکار کدی گھر کدی سرکار وہ تشریف لائے تو یہ ان کا کروں ہے یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل تیرا میلاد میں نہ منا ہاں سرکار کی آمد دلدان کی آمد آقا کی آمد دل بھر کی آمد ابو جہل ابو لہب کوئی شور نہ بجائے خاموش کوئی کسی کو خاموش نہ کروائے مائنس سے آنے والی بات کو فالو کریں مجھے نہیں دیکھو گے تو مر نہیں جاؤ گے سنو ابو لہب سخت کافر کہ جس کی مذمت میں پوری ایک صورت آئی قرآن کی ابو لہب مر گیا مرنے کے بعد کسی اور نے نہیں گھر والوں میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیسی گزر رہی ہے آر یو کیا ہو رہا ہے کمر میں میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں پوچھا کیسی گزر رہی ہے تو کہنے لگا کہ تم لوگوں سے بچھڑ کر کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی کوئی راحت میں نہیں ہوں تکلیف میں ہوں بہت سخت عذاب میں ہوں لیکن ہر پیر کے دن ہر پیر کے دن اس انگلی سے کچھ مل جاتا ہے وہ پیتا ہوں مجھے سکون آ جاتا ہے وہ انگلی کون سی تھی وہ انگلی کون سی تھی پتا جب حضور کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک سویبا بھاگ کر گئی خوشخبری دی کہ اے ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہوا جب یہ سنا تو خوشی میں کہا آج سے تو آزاد انگلی سے کہا اشارہ آج سے تو آزاد کیا سمجھ کے خوشی منائی اللہ کا نبی سمجھ کر بھائی کا بیٹا بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی نبی سمجھ کر نہیں امام الانبیاء سمجھ کر نہیں بھائی کا بیٹا اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی انعام کیا ملا مرنے کے بعد کافر کو کافر کو انعام مل رہا ہے شب ولادت میں ہم مسلمان نہ کیوں کرے گھر گھر چراغ کہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں یہ حکیم الحمد کا شیر ہے مفتی احمد یا خان نئی رحمۃ اللہ کے ہوا شیر میں نے پڑھا ایک ناد کا کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں فلک سے جن کے چمک سے جن کے فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں تو مرنے کے بعد کیا کام آیا کیا کام آیا اس انگلی سے جس سے آزاد کیا تھا انگلی کہاں کام آئی قبر میں کہاں کام آئی تو آج اگر کوئی محبت میں اپنے ہاتھوں کو پرچم بنا لیتا ہے تو کچھ غم نہ کرو اور شرماؤ بھی نہ پتہ نہیں کہاں کام آ جائے کبھی پتہ نہیں کہاں کام آ جائے سستی مت کرو سرکار کی آمد دلدار کی آمد پرچم لہرا کر بولو پرچم لہرا کر بولو سرکار کی آمد دلدار کی آمد قیامت کے دن ایک گھڑی ایسی بھی آئے گی جب چپ لگ جائے گی وہ تو کلی منائی دی ہاتھ بات کریں گے ہاں ہاں اٹھاؤ نا ہاتھ بات کریں گے مولا یہ وہی ہاتھ جو تیرے محبوب کے ذکر میں بلند ہوئے تھے سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحب آقا کی آمد مرحب داتا کی آمد مرحب سب جھوم کے بولو آقا کی آمد سنا آپ گھر آشک کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چرانا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چرانا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا ہاں سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد دلبر کی آمد دلبر کی آمد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 ہاں غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی اپنا نعرہ رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا ہاں، سرکار کی آمد مرحبا آبا دلدار کی آمد مرحبا آبا آخا کی آمد مرحبا آبا دل پر کی آمد نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے گئے سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد آقا کی آمد ہونے والی ہے دن بے چین ہے مولا یہ سعادت میں لوں گا رات تڑپ اٹھی مولا یہ سعادت مجھے دے دے دن ادھر دیتا رات ادھر دیتا حضور کی آمد دن بھی بے چین رات بھی بے چین دن بھی آشی کے رسول رات بھی آشی کے رسول دونوں تڑپ رہے مولا مجھے دے مجھے دے دے مجھے مولا نے ایسے وقت مبعوث فرمایا کہ دن بھی راضی رات بھی راضی رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا حضور کی آمد ہو گئی شان شاہ سخن استاد زمن مولانا حسن کیا خوب کہتے ہیں پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت صبح شب ولادت کیا شاندار استعمال پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے بنا وہ دولا صبح شب ولادت دولا بنا ان کو نوشا بنا ان کو ہے عرش تک یہ شہرا صبح شب ولادت پیار الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شبے ولادت آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا آئی نئی حکومت آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا رنگ بدلا صبح شب ملاد روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا جھنڈا لگانا ہم نہ چھوڑیں گے جھنڈا لگانا ہم نہ چھوڑیں گے جب آئے گا مدی مہینہ ولادت کا تو جھنڈے ہم لگائیں گے جھنڈے ہم لگائیں گے کیوں کہ جبریل نے لگائے اور میں پوچھتا ہوں کہ جبریل اپنی مرضی سے آئے کیا جبریل اپنی مرضی سے آئے نہیں رب کی مرضی سے آئے اور آئے بھی فرشتوں کی بارات لے کر فرشتوں کا جلوس لے کر ساتھ میں تین جھنڈے کتنے ایک بیت المقدس پر ایک کعبے میں اور ایک حضور کے گھر پر ایک مشرق ایک مغرب میں ایک حضور کے مکان پر جھنڈا لگا رہے ہیں ہم جبریل کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے تھانہ بھون والوں تم کو چھوڑ دیں گے ہم جبریل کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے ہم تو جبریل کی سنت کو ادا کریں گے ہم کو عقیدہ وہی رکھنا ہے جو جبریل والا ہے کون سا جبریل والا اب دیکھیے برادر آرادت نے کیا کہا کہ جبریل نے جھنڈے لے کے کیا کیا کہ روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت تو فرش والے تیری شامت کا اولو کیا جانے خسرا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد دلبر کی آمد سب جھوم کے بولو میرا دل گھر میرا دل تے چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ نہیں کس کس کا چاہتا ہے کس کس کا چاہتا ہے اور جس جس کا چاہتا ہے ایک وری میرے نال گج وج کے بولے میرا دل چاند میرا دل تسی میرے گھر رات پلکا پل کا ہاں تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار ہے بولو یا رسول اللہ کے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا پیڑا پار ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب جھوم کے بولو سنیو ان سے حضور کی آمد سب مل کر بولو زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد کیا بات کہی شاعر نے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کی نمائندگی کوئی دولت میں بڑا ہوگا تو ہوگا کوئی علم میں ہوگا کوئی عظمت میں ہوگا کوئی شہرت میں ہوگا ہوگا بات کیا ہے بات یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میرے بھی گھر آؤ تیری یا رسول اللہ مابو آمد ہوئی سدی کے اکبر ساتھ میں ہے تیبہ پہنچ رہے ہیں تیبہ کے والی یسرف کو تیبہ بنانے والے آ رہے ہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے حضور میرے گھر حضور میرے گھر کوئی کہہ رہا حضور میرے گھر کوئی کہہ رہا حضور میرے گھر محبوب نے فرمایا مجھ مجھ میری اونٹنی کو معلوم ہے مجھے کہاں جانا ہے دیوانوں سمجھو سوچو اونٹنی کو معلوم ہے اونٹنی کو اونٹنی کس کی حضور کی اونٹنی حضور کی اونٹنی کو معلوم ہے میں پوچھتا ہوں بتاؤ حضور کی اونٹنی اس سے پہلے مدینے آئی تھی کیا مدینے کی گلیاں دیکھی تھی کیا اسے معلوم تھا کہ ابو ایوب انصاری کے پاس حضور کا مکان ہے مکان کہتے ہیں حضور کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کے گھر رہے مکان حضوری کا تھا وہ امانتن تھا امانتن بادشاہ گزرا تھا پانچ سو سال پہلے ایک ہزار سال پہلے پانچ سو مکان بنوائے اس نے مدینے میں اس کو پتا چل گیا کہ اللہ کے آخری نبی یہیں آئیں گے پانچ سو گھر بنوائے کتنے حضور کی آمد کی خوشی میں کتنے گھر بنوائے اور ایک اسپیشل بنوایا حضور کے لیے ایک خط لکھ کے چلا گیا ایمان لے آیا حضور پر خط لکھ کے چلا گیا وہ خط منتقل ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا وہ مکان کے امین بنے رہے محبوب کی اونٹنی وہی رکی اللہ اللہ محبوب نے وہ خط بھی مانگ لیا ابو ایوب انصاری وہ خط تو مجھے دے دو وہ خط تو مجھے دے دو شاہ نے کہا کہ جگہ ابو ایوب دیواگو میرے بھی ابو ابوئی مبو مقدر اس کا کتھوں لیا یا رسول اللہ مقدر اس دھو لے آوا یار رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ چھ گھنٹے مجھے لگے دہلی سے ماہرا شریف تک آنے میں چھ گھنٹے پھر پاکستان سے چلا کراچی سے لاہور چلا لاہور سے دلی دلی سے پھر یہ اور میرے ساتھ بیٹھنے والے سامنے بیٹھے ہوئے ساتھ میں آیا تو سفر چونکہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اکثر کہتے ہیں سفر کیسا رہا اب میں کیسے کروں گا اچھا رہا جب حضور نے کہہ دیا کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے اب میری سمجھ میں بات نہیں آتی تو سفر میں تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن یہ فیض ہے شاہ رسول کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیض ہے نولی دادا کا کہ آج اتنی تھکاوٹ کے باوجود بھی میں ایسے پڑھ رہا ہوں اور ایسے ساؤنڈ پہ پڑھ رہا ہوں الحمد للہ یہ فیض ہے ان کا ایک اور کلام پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ میں کنجوسی نہ کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھو جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگتا ہے لالچی ہو پکے لالچی ہو پکے لالچی ہو جب تک لالچ دو نہ کام ہی نہیں کرتے جہاں جنت کے باغ کا ذکر آیا جنت کے درخت کا ذکر آیا کہا سبحان اللہ اب ایسے بھی کہہ دیا کرو سبحان اللہ دیکھو اس ایک جملے میں کتنی بار سبحان اللہ کہا آپ نے تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے ختم کر کے جائیں محفل تو آپ کے لیے جنت میں دو چار دس بارہ درخت نہیں بلکہ باغوں کے باغ تیار ہو اور جب باغ تیار ہوں گے پھل آئیں گے تو پھل کھانے جنت میں بھی جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت میں باغ ہمارے جنت میں درخت ہمارے اور پھل کھانے کی پابندی بھائی باغ لگے ہوئے ہوں نجیب میاں صاحب کے اور کوئی کہے کہ آپ پر پابندی ہے جناب پھل نہیں کھا سکتے آپ جنت میں باغ ہمارے ہوں گے جنت میں درخت ہمارے ہوں گے جنت کے پھل ہمارے ہوں گے تو پھر کھانے بھی جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کہنا ہے آپ نے اب میری میں جچتا نہیں کوئی یہ بات وہی ہے یہ بات وہی ہے جو دربار رسالت کے شاعر نے کہی حسان بن ثابت نے کہی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے تھے وہ احسن من کا لم کہ حضور آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں اور حضور دیکھتی کیسے وہ اجمل من کا لم تل دن کہ آپ کے جیسا حسین جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں عیب حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے کا کا قد خلقتا کما تشاؤ گویا جیسے آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا کوئی عقل کا مارا کوئی پڑھا لکھا بہت زیادہ پڑھنے والا اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے ہاں دعویٰ کر دیا حسان سے ثابت نے اتنا بڑا دعویٰ ان کی عمر کتنی ایک سو بیس سال ساٹھ سال اسلام سے پہلے ساٹھ سال اسلام کے بعد ان کی عمر تھی ایک سو بیس سال سفر کتنا کیا دنیا کتنی دیکھی یہ دعویٰ نہیں ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہو گیا زندگی اتنی ملی نہیں بہت لمبی نہیں ملی ایک سو بیس سال بھی بہت ہوتی ہے لوگ طلبگار بیٹھے ہوئے یہاں پہ داڑیاں سفید ہو گئی لیکن عمر چاہیے جنت کہیے کہ جنت چاہیے جنت جنت کس کو چاہیے جنت کس کس کو چاہیے اور جنت جنت چاہیے نا جنت کے لیے مرنا پڑے گا مرنے کے بعد ملے گی بھائی ہاں مرنے کے لیے کون تیار ہے ہاں ہاتھ ہی نہیں اٹھے گی جنت جو ہے نا جنت وہ مرنے کے بعد ملے گی جنت کے لیے سب تیار مرنے کے لیے وہ تیاری اللہ اکبر دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کہ حسام ثابت نے یہ بات کی تھی اس پر صاحب نے کہہ دیا کہ کہے کہے اٹھ کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے ان کی تو عمر ہی اتنی نہیں تھی وہ تو اتنا گھومے بھی نہیں تھے وہ اتنا پھرے بھی نہیں تھے تو کیسے کہہ دیا کہ حضور جو تھا کوئی نہیں اور میرے ماں کو معلوم تھا کہ ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے حضور ہمارے جیسے حضور ہماری مثل کے حضور کی تعظیم ایسے کرو جیسے گاؤں کے چودھری کی کرتے ہو کسی بڑے بھائی کی کرتے ہو معذ اللہ حضور تو ہم جیسے ہیں میرے محبوب کو معلوم تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا میرے محبوب کو معلوم تھا میرے محبوب نے دعا دے دی دعا دے دی حضرت حسان کو کہ اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما ہم مانتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت حسان کی عمر زیادہ نہ رہی ان کا فطر زیادہ نہ رہا لیکن جس کی تاریخ حضرت حسان کو حاصل تھی ان کی عمر کتنی ہے ان کی عمر کتنی ہے جبریل کی عمر کتنی ہے حضور نے پوچھا جبریل سے صلی اللہ علیہ وسلم اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے عرض کی حضور صحیح تو نہیں معلوم لیکن اتنا پتا ہے اتنا پتا ہے کہ ہر ستر برس کے بعد ستر ہزار برس کے بعد ہر ستر ہزار برس کے بعد ایک تارا نکلتا آقا میں نے اس تارے کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا محبوب نے فرمایا جبریل وہ تارا میں ہی تو تھا وہ تارا میں ہی تھا اور جس کی عمر کا اندازہ ہم نہ کر سکیں اور جس کے سفر کا اندازہ ہم نہ کر سکیں اس کی تائید حاصل تھی حضرت حسان کو گویا زبانیں حسان پر جبریل بول رہے تھے کون بول رہے تھے جبریل بول رہے تھے اسی بات کو شاعر نے اردو میں کہا کہ اب میری نگاہ جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ بھی دے گا ارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا کہیے سبحان اللہ بڑی آسان نہ سمجھتے ہیں اعلیٰ سب سے اولا اولا ہمارا نبی بچہ بچہ پڑھتا ہے بڑا آسان کلام ہے آسان کلام پڑھو کا کون سا وہ سب سے اولا اولا پڑھو آسان کلام سب سے اولا اور اعلیٰ یہ آسان لگ رہا ہے سب سے اولا اور آلہ آسان لگ رہا ہے اللہ اکبر کیا فرماتے اعلیٰ سب سے اولا اولا ہمارا نبی لا ہیلا جو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 سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی حسن کھاتا کہ جن کے نمک کی قسم وہ ملی دلارا ہمارا نبی ذکر سبھی کے جب تک نامزور ہو کی حسن والا ہمارا نبی قدم بدلی رسولوں کی ہوتی نہیں چاند بدلی کا نکلا گا ہمارا نبی اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے کہ مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے دینے والا کے سچا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں نہیں نہیں نہیں کوئی سرور کہوں کہ و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا سے ہے بری خیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اس شیر پہ غور کرے بہت بار سنا یہ جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں بہت بار سنا بہت بار پڑھا لیکن کبھی کبھی بات کھلتی ہے مزہ آ جاتا ہے آداد کہتے ہیں کہ کہہ لے گی سب کچھ کچھ کہہ لے گی سب کچھ ان کے خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے کمال جاؤ کمال آرادت میں سبحان اللہ کیا کہا ہے کیا کہا آرادت نے یہاں سخن ختم نہیں کیا چپ ہو بھی رہے ہیں تو کیا کہ یہ نوٹ کیجئے چپ ہو بھی رہے ہیں خاموش ہو بھی رہے ہیں تو کیا کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے کیونکہ تیرے تو بس میں بے دن ہی سے ہیں بری ہے ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن سخن اس پہ کہہ دیا کہ خالق کا بادشاہ خلق کا آقا کہوں نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں نہیں نہیں نہیں کوئی حضرت بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے وہ فرماتے کہ میں آٹھ یا دس سال کا تھا الوداع و نہایا میں روایت موجود کہتے ہیں میں آٹھ یا دس سال کا تھا کتنا باواز بلند کہو تاکہ مجھے پتا لگے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہو ہاں۔ شک ہو رہا ہے کہ آٹھ کا تھا یا دس کا لیکن کہتے ہیں جو بات دیکھتا تھا بھولتا نہیں تھا اس میں شک نہیں ہے یہ تو شک ہے کہ میں آڑ کھاتا تھا یا لیکن جو دیکھتا تھا وہ یاد رہ جاتا تھا کہتے ایک دن ایسا ہوا صبح صبح یہودی چلا رہا تھا مدینہ منورہ میں یا یا معشر الیہود یہود یہودیو اے یہودیو سارے آ کیا ہو گیا کیوں چیخ رہے ہو کوئی طوفان آ گیا بلا آ گئی کیا ہو گیا کیوں چیخ رہے ہو تو کہنے لگا کہ میں اس لیے چیخ رہا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ ایک تارا طلوع ہوگا جب وہ تارا طلوع ہو تو سمجھ لینا کہ نبی آخر الزمان کی ولادت ہو گئی اور آج میں نے وہ تارا دیکھ لیا آج نبی آخر زمان پیدا ہو گئے تارا کہاں دیکھا مدینے میں کہاں دیکھا کہاں دیکھا انصاری صحابی تھے کہاں دیکھا مدینے میں حضور کی ولادت کہاں ہوئی مکے میں ولادت کہاں ہوئی تارا کہاں دیکھا آج تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ رکھتا علادت کی ناک کے اندر کتابت کی غلطی ہوگی تیبا کی جگہ مکے کی جگہ تیبا لکھ دیا ہوگا